چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ ے گا کوئی دیوانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا یا کر کوئی دیوانہ کہ چلو آنی چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں دیوانے چل مدینے چلتے ہیں دل کی حسرت وہ پوری فرمائے اس طرح مجھ کو تیبہ بلوائیں دل کی حسرت وہ پوری فرمائیں اس طرح مجھ کو تیبہ بلوائیں کہ میرے مرشد یہ مجھ سے ساتھ چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر سفر کیا کرے گا ادھر مانگ رکھتے سفر چل عبید دے رضا میں مدینے چلا لطف تو جب ہے کہ مجھ سے مرشد چلے چل عبید رضا میں مدینے چلا چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی سارا مدینے میں ہے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا آمینہ کے پالے کا سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں چلنے والے جلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں آمینہ کے پالے کا زلفوں والے کا جشن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں ناتے ہم سناتے ہیں ناتے ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں دنیا کی رحمتوں کی چادر سر پہ سائے چلتے ہیں رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں نقش کر لے سینے پر سرور کو نقش کر لے سینے پر نام سرور کو یہ وہ نام ہے سے سب آزاد کرتے ہیں وہ نام ہے سے سب عذاب چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں صرف ساری دنیا میں طیبہ کی گلیاں ہیں صرف ساری دنیا ہیں وہ تے باقی گلیاں ہیں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں جس جگہ پہ مجھ جیسے چھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پہ مجھ جیسے چھوٹے سکے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں اور ذکر شہ بد خا کو ذکر شہ بلحا کو ورد اپنا بنا لیجے ذکر شہ بدہ کو ذکر شہ بدہ ہے جسے غم خوشی میں ڈلتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جسے غم خوشی میں ڈلتے ہیں چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں اور سچ ہے خیر کا ہے کبھی نہیں لیتے سچ ہے کا ہم کبھی نہیں لیتے اے علی آقا کے ہم ٹکڑوں پہ ہم ٹکڑوں پہ پل پلتے ہیں اے آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں جیوانے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش